اللہ الرحمن الرحیم اٹھائیس مئی دو ہزار بیس سبق نمبر چھ ضابطوں کے اندر ہماری بات چل رہی تھی مبتدا اور خبر کے حوالے سے پہلے تو ہم نے وہ بتا دی کہ جی مبتدا بننے کی مختلف چیزیں کہ مبتدا کیا ہوتا ہے اب ایک اور ہم اور چیزیں دیکھتے ہیں کہ آسان طریقہ کیا ہوتا ہے جس کو کہتے نا چٹکلا جو ہے وہ اس میں سے کہ مبتدا جو ہوتا ہے وہ اکثر اس میں جامد ہوتا ہے اکثر ہوگا اکثریت ہمیشہ نہیں وہ کہہ رہا ہوں مبتدا اکثر کیا ہوگا اس میں جامد ہوتا ہے اور خبر جو ہوگی وہ اکثر مشتق ہوگی مبتدا اکثر اس میں جامد ہوگا اور خبر اکثر اس میں مشتق ہوگی ٹھیک ہے نا اب آپ جتنی بھی مثالیں وغیرہ جو ہم پہلے پڑھتے ہوئے آئے ہیں اس کو آپ ذرا دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جی کیا جیسے ہم نے کہا تھا نا اللہ معبود اللہ معبود تو دیکھیے مبتدا اور خبر معبود اس میں مفول کا سیگا آ رہا ہے اس میں سے ٹھیک ہے اسی طرح ہی اگر ہم وہ بات کرتے ہیں کہ جی اس میں سے جیسے اللہ یہدی اللہ یہدی میں یشا تو یہدی یہ فیل وہ پورا جو بن رہا تھا یہ دیکھیں یہ بھی مشتق ہی ہوتا ہے فیل جو ہوتا ہے لفظ اللہ جو ہے یہ مبتدا بنے گا تو یہ اس میں جامد ہوگا مبتدا اور خبر اکثر مشتق ہوگی یہ بھی ایک ضابطہ ہوتا ہے ایک دیکھنے کے لحاظ سے جو ہے اسی طرح ایک اور چیز ہوتی ہے اس کو بھی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جس اسم پر حکم لگ رہا ہوگا وہ مبتدا ہوگا اور جو حکم ہوگا وہ خبر ہوگی جس اسم پہ حکم لگایا جائے گا وہ مبتدا ہوگا اور جو حکم ہوگا نا وہ خبر ہوگی مثال دیکھیے ضعید العالمن ضعید عالم تو زعید ان کے اوپر حکم لگایا جا رہا ہے تو زعید ان مبتدا ہوگا عالم خبر ہے اور دیکھیں ان اس میں جامد ہے اور عالم کیا ہے اس میں مشتق اس میں فائل ہے نا تو یہ اس لیے یہ بھی ایک وہ ہوتا ہے تو جس پر حکم لگایا جائے وہ مبتدا ہوگا اور جو حکم ہوگا وہ خبر ہوگا ٹھیک ہے نا تو اس لیے یہ بھی ایک وہ ہوتا ہے کہ جس میں سے ایسے ہی ہم کہتے ہیں الرحمن ٹھیک ہے نا الرحمن علم القرآن تو یہ جو ہے نا الرحمان یہ مبتدا بن رہا ہوگا اور الم القرآن جو ہے نا یہ دیکھیں یہ اللہ نے سکھایا ہے قرآن کو تعلیم دی جو اس میں سے قرآن کی تعلیم دی یہ جو ہے یہ حکم ہے یہ الرحمن کے لیے وہ آ جائے گا تو الرحمن مبتدا بن جائے گا اور حکم یہ جو ہے یہ اس کے لیے خبر بن جائے گی تو یہ بھی ایک ضابطہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائیں واخر الحمد اللہ رب العالمین